وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار دار من لا له ومال من لا مال له ولها يجمع من له أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے بھائیوں اور بہنوں انسان اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آتا ہے نہ اپنی چاہت سے وہ زندہ رہتا ہے نہ اپنے ارادے سے وہ موت کو گلے لگاتا ہے آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے آج تک زندہ ہیں کسی اور کی چاہت ہے ایک وقت آئے گا مر جائیں گے وہاں بھی اپنی کوئی خواہش اور ارادہ نہیں کوئی اور ہے جو میری زندگی کے فیصلے کرتا ہے کوئی اور ہے جو مجھے زمین کے اوپر سے اٹھا کر تہ خاک پہنچا دیتا ہے کوئی اور ہے جو میری صبح اور شامیں دن اور رات خوشی اور غم بیماری اور صحت جوانی اور بڑھاپے عروج اور زوال عزت اور ذلت کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے وہ کون ہے اس کا پتہ کرنا سب سے پہلا علم اور سب سے پہلی ضرورت ہے مجھے کس نے یہاں بھیج دیا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تو نہیں چاہتا پھر میں کیوں مرتا ہوں پھر موت کے بعد کیا ہے اندھیرا ہے زندگی ختم ہے یا کوئی اور بھی اور بھی آگے کوئی چیز ہے یہ انسان مرد ہو عورت ہو کالا ہو گورا ہو مالدار ہو فقیر ہو اس کی زندگی کا سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ اپنے <clears throat> خالق کا پتہ کرے اور اس سے معلوم کرے کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو اس سے معلوم کرے کہ میری زندگی کے سفر کا اختتام کیا ہے میری منزل کیا ہے مجھے کیا کرنا ہے موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے خود موت کیا چیز ہے اگر یہ علم نہ ملا اور اس پھر اس علم کے مطابق ہم نہ چلے تو ہم ناکام ہو جائیں گے وہ کامیابی کیا ہے جس کو پاتے پاتے زندگیاں بیت جاتی ہیں آج سب والدین اور اولاد ان سب کے سامنے کامیابی کا صرف ایک نقشہ ہے مجھے ایک خط آیا ایک لڑکے کا کہ میں نے فلاں جگہ امتحان دیا اور میں وہاں کامیاب نہیں ہوا میری بھی کوئی زندگی ہے میں ان ناکامیوں سے تنگ آ چکا ہوں آج کی کامیابی اور ناکامی کا تصور کیا ہے اور کس طرح نوجوان نسل سوچتی ہے اور کیسے والدین کی سوچ ہے یہ ایک خط اس کی ترجمانی کرتا ہے ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے ہاں؟ وہ اگر ایف ایس سی پاس کر گیا اور ٹیسٹ پاس کر کے میڈیکل کالج میں چلا گیا تو والدین سمجھتے ہیں منزل مل گئی وہ بچہ بھی سمجھتا ہے میں اپنی منزل پہ آ گیا پھر وہ ڈاکٹر بن گیا اور کمائی کرنے والا بن گیا تو دونوں کا لاشعور بولا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا اگر کہیں وہ اٹک گیا تو ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم ہم ہم ناکام ہو گئے ہماری محنت ناکام ہو گئی بچہ بھی سمجھتا ہے ہماری محنت ناکام ہو گئی اسی کو آپ پھیلا دیں ساری دنیا میں والدین اولاد نے اپنے خود ساختہ مقاصد بنائے ہیں پھر ان کی طرف سفر شروع کیا ہوا ہے جو پہنچتا ہے وہ سمجھتا ہے منزل کو پا لیا جو نہیں پہنچتا وہ کہتا ہے میں کھو گیا میری زندگی کا مقصد وہ مجھے نہ ملا میں ناکام انسان ہوں ہم ناکام والدین ہیں یہ اس وقت ایک تصور قائم ہے اس تصور کی وجہ سے ساری زندگی کا عمل بھی شوق اور ذوق بھی ترجیحات بھی اسی کے تابع ہو کے چل رہی ہیں لیکن اگر ہم غور کریں کہ اس چیز کو کسی بھی دنیا کی منزل کو پانے کے لیے زندگی کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے چالیس سال کے بعد جا کر کوئی میرا بھائی کہتا ہے ڈاکٹر ہے وہ بڑا اچھا بڑا مشہور ڈاکٹر ہے کہنے کا ہمیں ہماری کمائی کا کیا فائدہ چالیس برس تو گزر گئے کچھ بنتے بنتے بنتے جب کچھ بنے ہیں تو اپنی زندگی تو بیت گئی اب اس پیسے کو ہم کیا کریں پھر یہ خیال آتا ہے چلو اولاد کے کام آئے گا اور پتہ نہیں اولاد کے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا بیٹھا بیٹھا کبھی کہتا ہے ہم نے تو اتنا رسک بنایا پتہ نہیں اب یہ اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے ضائع کریں گے یا اس کی حفاظت کریں گے یا اس کو آگے بڑھائیں گے تو اب اب اگر آپ غور کریں تو ساری دنیا میں سارا کا سارا جو زور ہے وہ دنیا کی عزت اور مال و دولت اور یہاں کی شہرت اس کو حاصل کرنے پر ساری طاقت لگ رہی اور اس تک پہنچتے پہنچتے پہنچتے چالیس سال گزر جاتے ہیں چالیس سال کے بعد زندگی کی اثر آ چکی ہوتی ہے اثر آ چکی ہوتی ہے دن ڈھلنے کی طرف جا چکا ہوتا ہے پھر وہ اپنے خود ساختہ مقاصد مقاصد سے نفع اٹھانے کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے فیصلہ آباد کا ایک بڑا تاجر ہے میاں ادریس ستارہ گروپ وہ کہنے لگا سم سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے رزق کو کہاں استعمال کریں کب استعمال کریں کہ کمائیوں نے خود ہمیں اپنا غلام بنا دیا ہے ہم اس سے نکل نہیں پا رہے کب اس کو خرچ کریں کہاں خرچ کریں تو جتنے خود ساختہ مقاصد ہیں ان تک جاتے جاتے چالیس سال گزر گئے پچاس سال گزر گئے شیر شاہ سوری کی بات ساری دنیا طلب گاروں اور اس کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے ایک نمونہ اور عبرت کا بول ہے کہ جب اس نے دلی کو فتح کیا تو اس نے کہا افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے ساٹھ سال کی عمر میں بادشاہ بنا تو اس کا یہ کہنا صحیح تھا کہ اپنا سورج تو ڈوبنے کو ہے چھیاسٹھ برس کی عمر میں وہ مر گیا ساٹھ سال جان ماری حکومت تک آنے کے لیے اور کرنے کا کی مہلت ملی چھ سال اور پھر وہ بھی ایک فقیر کی طرح مر کے قبر میں جا کے چلا گیا لاکھوں انسانوں کا خون بہانے والے دیکھو تاریخ پڑھو کہ ایک ایک آدمی نے اپنی جھوٹی عزت کی خاطر کتنے شہروں کو آگ لگائی کتنے بے گناہوں کی گردنوں پر آرے چلائے اور کتنے کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور کتنی ظلم و ستم کی ایسی داستانیں لکھیں کہ ساری دنیا کے بھیڑیے اور درندے بھی ایسے خونخوار نہ ہوئے جیسے وہ انسان دنیا کی تاریخ میں اپنے نام صفحات میں لکھوا کے مرے ہیں جیسے وہ لوگ آئے لیکن جب ان کو موت آئی تو اسی بے بس فقیر کی طرح مر گئے جیسے ایک کمزور جھونپڑے میں رہنے والا فقیر مرتا ہے ان کے دیے بھی ایسے ہی بجھ گئے جیسے غریب کا دیا سر شام بجھ جاتا ہے اور وہ بھی قبروں میں جا کے ایسے ہی سو گئے جیسے کوئی گمنام جا کے سو جاتا ہے اور ان کے نشان مٹ گئے دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے نہ اس کی قبر کا آج کسی کو پتہ ہے اور نہ اس کے شہر کا آج کسی کو پتہ ہے دسویں ساتویں ہجری میں اور تیرویں تیرہویں عیسو میں ساتویں صدی مسلمانوں والی اور تیرہویں صدی عیسائیوں والی کیلنڈر شمسی اور قمری چنگیز خان کا شہر قراقرم دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا سب سے خوشحال شہر تھا سب سے آباد شہر تھا اور اس شہر کو صفحہ ہستی پر سو سال رہنا بھی نصیب نہیں ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا مکین بھی گئے مکان بھی گئے اور گھر بھی اجڑے اور باسی بھی اجڑے اور آج وہاں اس جگہ پر ایک بڑا سا پتھر ہے اس پتھر کے اوپر ایک کچھوے کا بت بنا ہوا ہے اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے باقی ہر طرف لک کو دک میدان اور صحرا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کبھی کسی وقت دنیا کا سب سے مغرور انسان اور سب سے صفاق انسان حکومت کرتا تھا جس دھرتی نے ہلاکو جیسے اور چنگیز جیسے خونخوار لوگ دیکھے آج وہاں ریت اور سنسان ہواؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ کامیاب جھنڈے گاڑنے والے بھی ایسے ہی بے نام ہو گئے اور جھونپڑے میں پیدا ہوئے اور اسی میں پروان چڑھے اور اسی میں چپ کر کے مر گئے وہ بھی ایسے ہی دنیا سے ویران ہوئے تو جن چیزوں کو ہم مقصد بنا کے چلتے ہیں وہ تو ساتھ ہی نہیں دیتی چند دن کی عزت چند دن کا پیسہ چند دن کا مال تھوڑی دن دیر کا اقتدار اور پھر موت اور اس کے بعد ویرانیاں اور اس کے بعد سنسان قبرستان اور خاموشی قیامت تک کی اور ایک چادر میں سا قیامت تک کا وقت گزار کے لوگ چلے گئے یہ کیا ہو گیا اگر انہی چیزوں کو مقصد بنا کے میں سفر کرتا ہوں تو میرا سفر بڑا ہی ناکام سفر ہے تھوڑا سا عبرت کی نظر سے دیکھا جائے یہ کیا سفر ہے جس پر میں نے اولاد کو کھپایا ہوا ہے اپنے آپ کو کھپایا ہوا ہے دن بر رات مشین کی طرح میں پہیے کی طرح گردش میں ہوں اور صرف ایک منزل میرے سامنے ہے عزت دنیا کی پیسہ دنیا کا شہرت دنیا کی گھر دنیا کا اقتدار دنیا کا بلندیاں دنیا کی میرے اللہ نے کہا اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہب و زینتم و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کہ یہ تمہاری دنیا کھیل تماشا ہے سب کچھ پا کر بھی گڈی گڈے کا کھیل ہے سب کچھ لے کر بھی پتلیوں کا تماشا ہے سب کچھ لے کر بھی مٹ جانے والا گھر ہے دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے مکڑی کا جالا ہے لہذا پہلے معلوم کرو میں کیوں آیا ہوں کیوں آیا ہوں یہ پہلے معلوم کرو مجھے کس نے بھیجا ہے اس کو ڈھونڈو میرا بنانے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے موت کے بعد مجھے کہاں دھکا دیتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم ان سوالوں کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے تو حسرتوں کے سوا زندگی اور کوئی نہیں ہے میں چپڑاسی سے بھی ملا ہوں وقت کے بعد شاہوں سے بھی ملا ہوں جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے میں نے اس کی زندگی میں حسرت کے سوا کچھ نہیں دیکھا عبرت کے سوا کچھ نہیں دیکھا میرے اللہ کا قرآن بدل جائے گا اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں سکھ پالے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں چین پالے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں ذہنی اطمینان پالے اللہ کو چھوڑ کر کسی کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو منزل مل جائے تو میرے اللہ کا قرآن بدل جائے اور میرے اللہ کا قرآن دعویٰ کرتا ہے وہ چیلنج کرتا ہے اللہ اللہ یہ چیلنج ہے اللہ سن لو واہکنٹ کنٹ کے مردوں اور عورتوں الا سنو ساری دنیا کے بسنے والو الا سنو امریکہ سے لے کر افریقہ تک رہنے والوں الا سنو جنگل کی مخلوق شہر کی مخلوق کالی مخلوق گوری مخلوق اللہ سنو غور سے سنو یہ دعویٰ ہے ایک بڑی ہستی کا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب وہی چین پائیں گے جو اللہ کو یاد کریں گے اس کے سوا اللہ کا اللہ کا جاؤ چیلنج ہے جاؤ ساری وادیاں گھومو سارے دامن اور کوہسار پھر ڈالو ہر گھنگرو کی چھن چھن پہ بیٹھ کر اپنے سر کو دھنو حسین سے حسین چہروں کا طواف کرو ساری دنیا کے ساغر اور مینا اپنے سامنے دھر دو ہر دنیا کا نشہ اپنے اندر اونڈے لو اور یہ پاکستان کی چھوٹی سی بادشاہی جس وہ تو بادشاہ ہو کر بھی ذلیل ہو رہے ہیں نا فقیر تو چلو ذلیل ہے یہ تو ہمارے بادشاہ بادشاہ ہو کے ذلیل ہو رہے ہیں تو آج بادشاہی میں عزت ہے کہاں تم ساری دنیا کی بادشاہی لے لو اور چھ بر اعظم پہ تخت شاہی بچھا دو اگر اللہ نہیں پایا اگر اللہ نہیں ملا اللہ کی قسم اندر صحرا ہوگا اندر ویران ہوگا اندر اندھیرے ہوں گے اندر ویرانیاں ہوں گی اندر کی بہار جیسے باہر کی بہار میں نہیں لا سکتا ہوں میرا موسموں پہ کوئی اختیار نہیں کتنی قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے ہمارے بس میں ہے کہ اس کو تبدیل کر کے دکھا دیں اور ایک دم اللہ تعالیٰ طوفان لے کر آتا ہے ہواؤں کے اور بگولے اٹھتے ہیں اور جھکڑ اور و باران اس وقت ہماری طاقت ہے کہ ہم اس کو روک لیں نہیں زمین کو ہلایا ہم میں طاقت سی کہ ہم اس سے روک لیتے پہاڑوں کو کپ کپا دیا ہم میں طاقت سی ہم اس سے روک لیتے پانیوں کو پاگل کر دیا ہم میں طاقت سی کہ ہم اس کو روک لیتے نہیں جیسے باہر کے موسموں پر میرا کوئی اختیار نہیں اندر کے موسم بھی میرے اللہ ہی لاتا ہے اندر کی بہار بھی اللہ ہی لاتا ہے اندر کی خزاں بھی اللہ ہی لاتا ہے انسان کا سینہ ساتوں زمینوں سے زیادہ چوڑا ہے ساتوں زمینوں سے زیادہ وسیع ہے اس کے اندر کی بہار جب ایک دفعہ آتی ہے ساری دنیا کی خزاں اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی اور جب اس کے ایک دفعہ اندر میں خزاں آتی ہے تو ساری دنیا کی بہار اسے خوش نہیں کر سکتی سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو جب اندر اللہ تعالیٰ ویران کرتا ہے بہاریں نہیں آ سکتی ساری دنیا بھاگ رہی ہے شراب کے پیچھے نغموں کے پیچھے موسیقی کے پیچھے اور عزتوں کے پیچھے حکومت کے پیچھے اور ہر ہر چیز میں بھاگ رہے ہیں کہ کہیں یہاں ٹھنڈک پڑے یہاں ٹھنڈک نہیں پڑ سکتی سینہ ٹھنڈا اس سے نہیں ہوگا کہ اولاد انجینئر بن جائے بادشاہ بن جائے ڈاکٹر بن جائے صدر بن جائے وزیر بن جائے اس سے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ دنیا میں محل بن جائے اور غلام ہوں سر جھکائے ہوئے خادم اور خادمات ہوں سینہ صرف ایک بات سے ٹھنڈا ہوگا اللہ بے فکر اللہ تطمئن القلوب جو اللہ کو پائے گا ساری دنیا کے عورتوں کی منزل اللہ ہے مردوں کی منزل اللہ ہے پہلا سوال مجھے کس نے بنایا وہ اللہ ہے واللہ خلقکم من تراب تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا صرف تمہیں نہیں بنایا کل جگ کائنات کو بنایا خلق السماوات والارض فی ستت ایام چھے دن میں زمین آسمان کو بنایا آج تک دنیا کے سائنسدان یہ نہیں جان سکے کائنات کس نے بنائی ہے اتنا تو ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی بنانے والا ہے انیسویں صدی تھی جس میں دہریت کا سیلاب آئے اللہ کوئی نہیں آپ ہی سب کچھ ہے اللہ کوئی نہیں اپنے آپ سب بن گیا ہے اب سائنس کا علم خود کہتا نہیں کوئی ہے کوئی بنانے والا ہے اگر اس وقت مسلمان تھوڑی محنت کریں تو ساری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہے اللہ کی مان لو وہ یہ تو انہوں نے خود اللہ کو نہیں پہچانا تو اوروں کو کیا بتائیں گے کائناتی علم انسانی علم شک و شبات سے نکل کر صداقت پر آ چکا ہے کس جہان کو کسی نے بنایا ہے اور بے مقصد نہیں بنایا کوئی مقصد ضرور ہے وہ کون ہے یہ انہیں نہیں پتا چل رہا یہ سائنس نہیں بتا سکتی کہ وہ کون ہے یہ قرآن بتاتا ہے اور قرآن والے خود قرآن سے غافل ہیں انہیں روٹی کے چکر نے ایسا اندھا کیا ہے دیوانہ کیا ہے کہ وہ اس سے بھول گئے کہ دنیا میں چار ارب انسان ہیں روزانہ لاکھوں بغیر کلمے کے مر رہے ہیں ایک ارب مسلمان ہیں کوئی شراب پیتا مر رہا ہے کوئی زنا کرتا مر رہا ہے کوئی ناچتی ہوئی مر رہی ہے کوئی گاتی ہوئی مر رہی ہے کوئی چوری کرتے مر رہے کوئی ڈاکر ڈالتے مر رہے کوئی نمازیں چھوڑ کے مر رہے کوئی بے پرد ہو کے مر رہی ہے کوئی غیبت کرتے مر رہے ہیں کوئی ماں باپ کو دکھ دیتے مر رہے ہیں کوئی حرام کماتے مر رہے ہیں کوئی جھوٹ بولتے مر رہے ہیں کوئی سود کھاتے مر رہے ہیں کوئی رشوت لیتے مر رہے ہیں کوئی چگلیاں کھاتے مر رہے ہیں کوئی نفرتوں کا شکار ہو کے مر رہے ہیں یہ لوگ بھی جہنم میں جا رہے ہیں اللہ کو پہچان جان کر بھی اللہ کو نہیں پہچانا یہ بھی آگ کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں بھائیو بہنوں سب سے پہلی پہچان سب سے پہلا علم مجھے کس نے بنایا جواب آیا واللہ خلقکم من تراب سر تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا تمہیں نہیں بنایا زمین کو بھی بنایا آسمان کو بھی بنایا والارض بعد ذلك دحاها پھر اس کو بچھایا والارض فرشناها اسے فرش بنایا اور هو الذي جعل لكم الارض ذلولا اسے تمہارے لیے مسخر فرمایا والى الارض كيف سطحت دیکھتے نہیں ہو وہ کنٹ کی زمین تمہارے لیے کیسے بچھا دی گئی اور والارض وما طحاها زمین اور زمین کے بچھانے والے کی قسم یہ بھی آسمان کا جواب ہے کہ یہ زمین اللہ نے بنائی آسمان بلند کیسے ہو گئے اس کو اللہ نے بلند کیا اس کی چھت کو خوبصورت اور ہموار کس نے کیا کہ وہ بھی اللہ تعالی ہی نے کیا حل ترا من فطور ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصار جاؤ جاؤ دیکھو اللہ کے رب کی اللہ کی مخلوق میں کوئی کمی دکھاؤ کوئی کجی دکھاؤ کوئی شگاف دکھاؤ کوئی پھٹن دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے بے ستونوں کے اس کو کھڑا کر دیا بے ستونوں کے اس کو سیدھا کر دیا تمہارے اوپر اس کی چھت کو تان دیا تو یہ بھی قرآن بتاتا ہے آسمان کی چھت بنی اللہ نے بنائی زمین کا فرش بچھا اللہ نے بچھایا پہاڑ سخت ہو کر گڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڑ دیا ول اور اللہ تعالیٰ نے ہی میٹھے پانی کے دریا بہائے ہاضا اللہ تعالیٰ نے کڑوے پانی کے سمندر بنائے ہاضا ملفن اجاج اللہ تعالیٰ کڑوے پانی کو بھی نعمت بتاتا ہے میٹھے پانی کو بھی نعمت بتاتا ہے مجھے کئی دفعہ خیال آتا یہ کڑوا پانی کیوں نعمت اللہ کہتا ہے کہ دیکھو کڑوا پانی میں نے تمہارے لیے بڑی نعمت بنایا ہاضا ملفن شرح یہ تمہارے لیے بڑی نعمت ہے کڑوا پانی تو پھر مجھے بعد میں خود ہی خیال آیا کہ یہ سمندر اگر کڑوے نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی بارش اس لیے ہوتی ہے کہ سمندروں کے پانی میں نمک ہے جس نے ان کو کڑوا کیا ہوا ہے اگر یہ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا بارش نہیں ہو سکتی تھی ویسے تو اللہ جب چاہے کر لے لیکن نظام کائنات نے اسباب کی دنیا ہے اسباب کی دنیا میں بارش کے لیے پانی کڑوے پانی کا ہونا ضروری ہے سمندر میں بلبلے اٹھتے ہیں موجیں بنتی ہیں بلبلے بنتے ہیں وہ بلبلے پھٹتے ہیں ان میں سے چند پانی کے ذرات اوپر اٹھتے ہیں تو ان کو ہوا اٹھا لیتی ہے ہوا ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ان پانی کے ذرات میں نمک شامل ہوتا ہے یہ نمک اوپر جا کے کٹھا ہوتا رہتا ہے ادھر سورج کی آگ سے سمندر کے اوپر سے اور دریاؤں کے اوپر سے جھیلوں کے اوپر سے پانی کے بخارات اوپر جاتے ہیں یہ بالکل صاف شفاف پانی ہوتا ہے یہ بخارات اوپر جاتے ہیں ادھر سمندر کی سطح پر پانی کے بلبلے پھٹ کر اس میں سے ننے ننے پانی کے ذرات اوپر جاتے ہیں جو اپنے ساتھ نمک کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں یہ نمک اوپر جا کے کٹھا ہو کر ایک دم ٹھنڈک پیدا کرتا ہے وہ ٹھنڈک بخارات کو پانی میں بدلتی پھر اس میں ہوا کا اور مٹی کا رنگ شامل ہو کر بادل بنتا ہے پھر وہ پانی کے قطرے جب ذرا ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو اٹھانے سے آجز آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی طرف برسانا شروع کر دیتا ہے یہ ایک نظام ہے میرے رب کا ایک ایک سیکنڈ میں پندرہ ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے صرف ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں پندرہ ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑتا ہے صرف بخارات سے بارش نہ ہوتی یہ سمندر کی سطح پر سے <clears throat> جو پانی کے قطرے اوپر اٹھ جاتے ہیں جو بلبلا پھٹتا ہے تو چند قطرے اوپر جاتے ہیں جو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہوا ان کو پکڑ کے اوپر لے جاتی ہے پھر وہاں جا کر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں نمک کے ذریعے سے پھر وہ بخارات کو ٹھنڈا کر کے پانی بناتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہماری زمین پر برساتا ہے انا سبب ثم ثم ثم يؤلف بينه يجعله یخر من خلاله یہ میرے رب کا نظام ہے کہ وہ کو حکم دیتا ہے وقرا پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور بھر جاتی ہیں وقر بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو بادل کے اندر جاؤ خالم خالی کئی دفعہ جہاز بادل کے اندر سے گزرتا ہے دھواں ہے اور میرا اللہ فرما رہا ہے انہوں نے تمہارے لیے پانی کو اٹھایا ہوا ہے پورے پورے مشکیزے بن کے تمہارے اوپر کھڑے ہوئے ایک کالے بادل میں دس لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایک بادل برسا دے سارے پاکستان کو بہا کے لے جائے ہماری ضرورت کے مطابق برساتا ہے فیوسیب بہی میں یشا و یسرف ہو یشا یہاں برسا دو یہاں سے ہٹا دو یہاں طوفان لاؤ یہاں مسلادھار لاؤ یہاں مفید بارش آئے یہاں مدر بارش آئے یہاں بہا کے لے جائے یہاں زندگی کا سامان بنے ایک پانی سے مختلف شکلیں بناتا اور دکھاتا چلا جاتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں زندگی کا سب سے پہلا علم ہے یہ پہچانو کہ میرا خالق کون ہے اور اس نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ ہے ذالکم اللہ ربکم الحق وہ اللہ ہے ذالکم اللہ ربکم الحق وہ اللہ ہے ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون کہاں جا رہے ہو میرے بندو اپنے رب کو چھوڑ کر کوئی آج تک کچھ نہ پا سکا کسی کو کچھ نہ مل سکا جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا جس نے اللہ کو کھویا اس نے سب کچھ کھو دیا یہ دس ہزار سال کی انسانی تاریخ کا حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ ہی مطلوب زندگی ہے اسی نے مجھے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے وما خلقت الجن وہ مجھے یہ چاہتا ہے کہ میں وا کینٹ میں وہ زندگی گزاروں جو وہ چاہتا ہے میں وہ زندگی نہ گزاروں جو میں چاہتا ہوں یہ زبان وہ نہ بولے جو میرا دل چاہتا ہے یہ آنکھ وہ نہ دیکھے جو میرا دل چاہتا ہے یہ کان وہ نہ سنے جو میرا دل دل چاہتا ہے قدم ادھر نہ چلیں جدھر میں چاہتا ہوں ہاتھ ادھر نہ بڑھے جدھر میں چاہتا ہوں نہ والا ایسا منہ میں نہ جائے سر سے لے کر پاؤں تک آنکھ دیکھے تو اللہ کی چاہت کا زبان بولے تو اللہ کی چاہت کا کان سنے تو اللہ کی چاہت کا ہاتھ پکڑے تو اللہ کی چاہت کا قدم اٹھے تو اللہ کی چاہت کا گھر بنے تو اللہ کی چاہت کا کاروبار ہو تو اللہ کی پسند کا شادی بیاہ ہو تو اللہ کی پسند کا غصہ بھی آئے تو اللہ کی بتائی ہوئی حد کے اندر آئے اور غم بھی ہو تو اللہ کی بتائی ہوئی حد کے اندر ہو خوشی بھی ہو تو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر ہو حکومت بھی ہو تو اللہ کے ترتیب پر ہو اور اور مال بھی ہو تو اللہ کی ترتیب پہ خرچ ہو فقر بھی ہو تو اللہ کی چاہتوں کے مطابق زندگی بیتے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس پر اس پر اپنے آپ کو لگا دینا یہ میری زندگی کا مقصد ہے میرے اللہ کی رضا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا مغرب کے علم نے ہمیں اللہ بھلا دیا مغرب کے علم نے ہمیں روٹی کا ہی غلام بنا دیا چوپڑی روٹی کا ہی غلام بنا دیا اے مٹ جانے والے گھر کا دیوانہ بنا دیا مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے بھگا دیا اور اللہ کی دوڑ دنیا بھول گئی اللہ کی چاہتیں دنیا بھول گئی اللہ کی محبتیں دنیا بھول گئی مرد بھی بھولے عورتیں بھی بھولیں کسی گھر کا موضوع یہ نہیں ہوتا اللہ کو کیسے راضی کریں یہ ہمارے بچے اللہ کے ماننے والے کیسے بنیں ہماری نسلیں اللہ کے حکموں پر کیسے چلیں یہ موضوع زندگیوں سے نکل گیا ہے یہ جب زندہ ہوگا تب زندگی کو منزل ملے گی تب زندگی کو راہیں ملیں گی اور تب کامیابی سے ہم کنار ہوں گے پھر موت کا جواب بھی آیا ہے کہ موت مار نہیں دیتی موت منتقل کر دیتی ہے تمہیں اس جھوٹے گھر سے نکال کر سچے گھر کی طرف بھیج دیتی ہے اندھیر دنیا سے نکال کر روشن دنیا کی طرف بھیج دیتی ہے جہاں زندگی شروع تو ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ان لل ان للمتقین لحسن ما آب و ان للطاغین لشر ما آب کیسے قرآن خوبصورت انداز میں تقابل کرتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے مرتے ہیں ان کا لوٹنا بڑا خوبصورت ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے مرتے ہیں ان کا لوٹنا بڑا خوفناک ہوتا ہے جب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ راضی ہو چکا ہوتا ہے تو اوپر سے ندا ہوتی ہے یا نفس اے نیک روح آجا آجا نہیں لوٹا سبحان اللہ اللہ بے نیاز اسے کسی کی اسے نبیوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں اس کے باوجود اللہ اپنے بندے سے وہ پیار کرتا ہے ماں کیا کرے گی جب کوئی اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا مرد عورت تو اس کا جب وقت آتا ہے تو اللہ کہتا ہے یا یہ ہوتا ارجعی تعالی نہیں آ جاؤ نہیں کہتا ہے ارجعی لوٹ آؤ لوٹ آؤ میں نا انتظار کا مطلب ہے لوٹ آؤ لوٹ آؤ اردو میں اگر کوئی کہ لوٹ آؤ بھائی تو اس میں انتظار کا مطلب آ جاؤ بھائی اس میں انتظار کا معنی نہیں پایا جاتا لوٹ آؤ میں انتظار کا معنی پایا جاتا کہ آ جاؤ تیرا انتظار ہو رہا ہے یہ اردو ادب کی بات بتا رہا ہوں آ جاؤ اس میں صرف آنے کا حکم ہے اس میں یہ انتظار کا معنی نہیں تھا ارجعی یا تو النفس المطمئن ارجعی اے میرے نیک بندے اے میری نیک بندی لوٹ آؤ لوٹ اس لیے آگے کہا الى الا ربی کے سبحان اللہ رب اللہ کی قسم بڑا ظلم کیا ہے جو اللہ کو دل نہیں دیا بڑا ظلم کیا ہے تیرا دل تو ہے ایسا شنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اقبال بھی عجیب آدمی تھا نمازیں تو پڑھی پر دل کس کو دیا ہوا تھا اوے ہوئے بڑی ذلت کا سامنا ہوگا حشر کے دن کیونکہ قیامت کے دن صرف عمل نہیں دیکھے جائیں گے اف لاف الصدور دلوں کو کھولا جائے گا اور جو دل کے اندر ہے اس کو باہر نکالا جائے گا ماتھے پہ سجدے کا نشان دل کھلا تو دنیا کی گندی غلازت اور اس کا عشق تو بھانڈا پھوٹ جائے گا نا پول کھل جائے گا وحصل ما فی الصدور بڑی خوفناک آیت ہے یہ فلا اذا بعثر ما فی القبور بھول گئے ہو وہ دن جب قبریں پھٹ جائیں گی جب قبریں پھٹ جائیں گی یہ ساری پوری صورت میں اللہ تعالیٰ دل کا ہی گلا کر رہا ہے سارا گلا دل سے ہے وَالْعَادِيَاتُ ضَبْحًا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نفعا فبسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد اے صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم تو بڑی پرہیزگار ہیں سارا دن تسبیح پڑتی رہتی ہیں پردہ ہم کرتی ہیں نمازیں ہم پڑھتی ہیں ذکر ہم کرتی ہیں اور ہم کیا کریں میں نے رات بھی کہا تھا لوگ کہتے ہیں ہم میں کوئی کمی دکھاؤ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں ہمیں کوئی کمی دکھاؤ اور کائنات کی افضل ترین خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے سینے پہ سر رکھ کے میرے نبی نے جان دی ہے ماتفی سحری و نہری میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ ہم حضرت اما عائشہ نے فرمایا میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے جان دی ہے وہ سینہ کتنا عظیم تھا جس پر سر رکھ کر اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہے وہ خاتون کتنی عظیم تھی جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی گئی وہ خاتون کتنی عظیم تھی جس پر تہمت لگی تو قرآن اتر آیا یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی شاہد من من من قد دبر دبر فصدقت من السادقین دیکھو دیکھو اس کی کمیز دیکھو اگر آگے سے پھٹی ہے انکان تو یہ تو وہ سچی ہے پیچھے سے پٹی ہے تو وہ سچا ہے ایک بچے کی گواہی دی نبی کے حق میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہ بن کے آیا ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں زبان کو سنبھال کے استعمال کیا کرو یہ بڑی خطرناک ناگن ہے بڑی خطرناک ناگن ہے ساری زندگی کی کمائیاں غیبت کے دو بول پہ برباد ہو جاتی ہیں ساری زندگی کی کمائیاں حقارت کے دو بول پہ قربان ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے نفل روزے اور صدقات اور خیرات اور نفل نمازیں اور فرائض تک اس گندے بول کے سامنے برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں بول ہی تھا جو پھیلا تھا رسم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں تین دن تین رات نہ مجھے نیند آئی نہ میں نے کھانا کھایا نہ پیا بس رونا رونا رونا رونا اور میرے ماں باپ کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم میں خون ختم ہو گیا اور ان کو خیال تھا کہ بس میں مر جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے اور میرے چارپائی پر بیٹھ گئے اور کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی جرم ہوا ہے تو تم معافی مانگ لے اور نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ خود تیرے لیے انتظام کرے گا فضل آشا فرماتی میرے آنسو خشک کو اور میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی میں نے اپنے باپ سے کہا جواب دو اللہ کے نبی کو تو ابو بکر کہنے لگے میں کیا بولوں پھر میں اپنی ماں سے کہا تو جواب دے وہ کہنے میں کیا بولوں پھر فرمایا اگر میں سچ کہوں تو تم لوگ مانو گے نہیں اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو کیوں میں الزام دوں میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے سارے شکوے رکھتی ہوں اور میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا حضرت عائشہ کہتی مجھے غم کی وجہ سے نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا تو میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل ما تصفون یہ کہا اور منہ پھیر کے لیٹ گئی اور چند پل نہیں گزرے تھے کہ ایک دم قرآن اترنا شروع ہو گیا اور ابو بکر جو تھے میرے باپ ان کا رنگ پیلا زرد ہو گیا ماں میری کا رنگ نیلا پڑ گیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے کہ مجھے اطمینان تھا کہ میں تو پاک ہوں اور ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا قرآن آ رہا ہے کہیں کیا مت تک کے لیے ہمارے گھر پہ بدنامی کا داغ نہ لگ جائے اور جب وہی ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا عائشہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنے کے لیے گواہ بن کے آ گیا وہ خاتون موت موت کا وقت آ گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو اس وقت وہ رو رہی تھیں اور اتنا روئی تھیں کہ ان کا ان کی چادر جو سر پہ لینے والی چادر کا آج کا دوپٹا تو نہیں تھا کہ سر پہ رکھ کے بھی ننگی اور سر سے اتار کر بھی ننگی یہ دوپٹہ تو مزاق بنا ہوا ہے سر پہ رکھو تو بھی سب کچھ نظر آئے سر پہ نہ ہو تو بھی نظر آئے وہ موٹی چادر سر پہ رکھنے والی ساری آنسو سے بھیگ چکی تھی تو حضرت عبداللہ پہ نباس آئے تو کہنے لگے اما جان آپ کیوں رو رہی ہیں اللہ کی قسم آپ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان ملاقات میں صرف اتنی دیر باقی ہے کہ آپ کی روح جسم سے نکلے اور سیدھی وہاں جا کے پہنچ جائے آپ اللہ کی نبی کی محبوب ترین بیوی ہو آپ کے سینے پر سر رکھ کے ان کی جان نکلی آپ کی گود میں سر ہوتے ہوئے بھی قرآن اترتا تھا اور آپ کی برکت سے یہ یہ یہ یہ ہوا فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے ان باتوں سے مجھے ان باتوں سے دھوکہ نہ دے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی میں بے نام گم نام دی جاتی اتنے اونچے مقام پر ہو کر اٹھارہ برس کی عمر میں بیوہ ہوئی اٹھارہ برس کی عمر میں چون سال کی عمر میں انتقال ہوا کتنے سال تنہا گزارے ساری جوانی ایک کمرے میں گزاری اور امت کو سارا علم اللہ کے صحابہ سے جو ہم تک پہنچا ہے اس کے چار حصے کرو تو تین حصے سوا لاکھ صحابہ سے پہنچا ہے اور ایک پورا ایک بٹا چار ایک عورت عائشہ سے ہمیں پہنچا ہے کرے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی مجھے دھوکہ نہ دے ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے جن کا وجود کائنات کے لیے رحمت جن کے جن کی برکات آج تک زندہ ہیں جن کا علم آج تک زندہ ہے ہماری عورت تو صبح غیبت شروع کرتی ہے اور رات آتی ہے اور وہ غیبت پہ اٹھتی ہے غیبت پہ سوتی ہے نفرت پہ اٹھتی ہے نفرت پہ سوتی ہے دل بہت بڑی چیز ہے وہ دل دیکھے جائیں گے دل صرف عمل دیکھے جاتے تو بڑا کام سوکھا تھا بھائی چلو نمازیں بھی ہیں روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے علم بھی ہے تبلیغ بھی ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں موجود ہیں لیکن وہاں تو بڑا اوکھا سوال ہے اللہ دل دیکھے گا پھر اللہ گھوڑے کی مثال لے کر آ رہا ہے میرے بندے تمہیں گھوڑے سے خیال کبھی نہیں آیا کہ گھوڑا تج سے کتنی محبت کرتا ہے نہ تو اس کا خالق ہاں؟ نہ تو اس کا رازق رازق بھی اللہ خالق بھی اللہ صرف تیرے گھر بندھا ہوا ہے تو ایک وقت اس کو پانی پلاتا ہے دو وقت اسے چارہ ڈالتا ہے کبھی وہ بھی بھول جاتا ہے وہ تیرے ساتھ ایسی وفا کرتا ہے کہ دشمن تیرے ہیں حملہ وہ کرتا ہے جنگ تیری ہے لڑتا وہ ہے تیر تجھے لگتے ہیں سینے پہ وہ چھیلتا ہے تلواریں تجھ پہ پڑتی ہیں سر وہ آگے کرتا ہے اور صبح سے شام تک تیرے قدم بقدم تیرے شانہ بشانہ تیرے نیچے ہو کر وہ تیرے دشمنوں سے سارا دن لڑتا ہے اور رات کو تھکا ہوا جب واپس آتا ہے اور پھر تو صبح صبح پھر اس پر کاٹھی ڈال کے حملہ آور ہوتا ہے تو اتنا بھی نہیں کہتا مالک رات کی تھکن تو دور ہونے دے وہ پھر تیرے ساتھ تیرا ہم سفر ہو جاتا ہے تیرے ہم رقاب ہو جاتا ہے اور پھر تیرے دشمنوں پر وہ بے جگری سے حملہ آور ہوتا ہے اور تیری وفا میں تیری محبت میں وہ لمبے قدم بھرتا ہے پتھر پہ زور سے وہ ٹاپ مارتا ہے آگ کی چنگاریاں اڑا کر تجھے بتاتا ہے دیکھ میں تیرے اوپر کیسا فدا ہوں اور تیرے لیے وہ غبار اڑاتا ہے دشمن کے بیچ میں حملہ آور ہوتا ہے صرف چند گھونٹ پانی اور چند سوکھے گھاس کے تنکوں کی وہ تمہیں یہ واپسی دیتا ہے کہ تجھ پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے صبح معلق کا شاعر انتر وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے یدعون انتر ور ماہ کا انہا اشتان بیرن فی لبان الادہمی ما زلت ارمی ہمی بغررت وجہی و لبانہی حتی تسربل بالدمی جب جنگ کے شولے بڑھ گئے تو لوگوں نے کہا انتر تو کدھر ہے تو میں نے اپنے کمیت گھوڑے کی لگام کو اٹھایا اور اسے ایڑ لگائی وہ میرے ساتھ ہوا ہو گیا اور دشمن کے نیزے اس کے سینے میں پڑے وہ نیزے جن کے پیچھے لکڑیاں تھیں ڈول کھینچنے والی رسی کی طرح عرب میں پانی گہرا تھا نا تو اس میں سے ڈول جو کر جو رسی ہوتی تھی بہت لمبی رسی ہوتی تھی تو لمبی رسی سے ڈول سے پانی کھینچتے تھے نیزے کے پیچھے اگر لکڑی لمبی ہوگی نا اتنا اس کی طاقت بڑھ جائے گی اور اتنا زور سے سینے کے پار ہوگا تو اپنے گھوڑے کی اور اپنی دلیری کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے میں مجھے جب پکارا گیا تو میں اپنے گھوڑے کو لے کے میدان میں اترا اور دشمن کے شاہ سواروں نے مجھے گھیرا تو میرے بازو نے ان کو توڑا اور میرے گھوڑے کے سینے نے سرخ جوڑا پہن لیا اپنے خون کا ان کے نیزوں کے وار برداشت کر کر کر کر وہ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہا گیا لیکن اس نے مڑ کے مجھے یہ نہ کہا اندر مجھے کہاں پھنسا دیا یہ گھوڑے کی محبت ہے مالک کے ساتھ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان ہی انسان تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا گھوڑا اپنے مالک سے کرتا ہے بے وقوف اتنا بھی دل مجھے نہ دے سکا ذرا سا میں نے کہا یہ نہ کرو کہ دل نہیں مانتا یہ کر لو تو ہمت نہیں پڑتی یہ کیوں کیا ہے ہمارا رواج ہے یہ کیوں نہیں کیا لوگ کیا کہیں گے میرے سارے حکموں کو صرف اتنی باتوں پہ توڑ دیا یہاں دل نہیں مانتا یہاں طبیعت نہیں چاہتی یہاں لوگ کیا کہیں گے یہاں رواج نہیں ہے اتنا میرا تعلق ہلکا تھا کبھی رواج پہ ٹوٹا کبھی طبیعت پہ ٹوٹا کبھی چاہتوں پہ قربان ہوا کبھی لذتوں پہ پرزے پرزے ہوا کبھی تیری سستیوں کے آگے آجز ہو گیا کبھی تیری نفرتوں کے آگے وہ دم توڑ گیا کبھی تیرے نفس کی شرارت کے آگے میرے حکم وہ ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں بکھر گئے اتنے بھی تو مجھے محبت نہ دے سکا جتنا گھوڑا اپنے مالک کو دیتا ہے اور پھر یہ نہیں کہ میں بے دلیل بات کر رہا ہوں شہید صبح سے شام تیری زبان بتاتی ہے کہ تو واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتا ورنہ تیری زبان سے غیبت نکلتی جھوٹ نکلتا گالی نکلتی تیری آنکھ غلط دیکھتی تیرے ہاتھ پاؤں غلط چلتے نہیں نہیں و لشدید تو شدید مجھ سے محبت کی بجائے تو نے پیسے سے دل کو جوڑا تو نے دنیا سے دل کو جوڑا تو واہ کینٹ کی واہ واہ میں تسبیح پڑھنے لگا تجھے مجھے میں بھی یاد نہ رہا میری جنت بھی یاد نہ رہی میرا محبوب بھی یاد نہ رہا تیرے دل کے دروازے بند ہو گئے میرے لیے اور تو نے کھول دیے گندی مخلوق کے لیے جن کی سرشت میں بے وفائی ہے غداری ہے مکاری ہے آج تو اولاد وفادار نہیں اوروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو آج تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں اوروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو پھر ایک دم اللہ کا لہجہ بدلا پہلے گلا تھا پھر اللہ نے دھمکی دی افلا القبور یاد ہے ایک وقت آنے والا ہے جب قبریں کھل جائیں گی ما الصدور مر گئے اس آیت نے ہمیں پھنسا دیا وہ میں تیرے دل کو کھولوں گا آپریشن ہوگا دل کا دیکھوں گا کس کو بسا کے لائے ہو کس کا دم بھرتے مر گئے تھے تمہارے ماتھے کے محراب سے مجھے دھوکا نہیں لگے گا تمہارے ہاتھ کی تصویر سے مجھے دھوکا نہیں لگے گا تمہاری تبلیغ کے چلوں سے مجھے دھوکا نہیں لگے گا تمہارے ممبر کے بیان سے مجھے دھوکہ نہیں لگے گا میں تو دل ہوئے مر گئے فصدور کس کو دل دیا ہوا تھا دیکھوں گا ان نرب بہم یوم خبیر تجھے اپنے رب کے علم کا پتہ نہیں وہ کیسے علم والا ہے یعلم خائنت الاعین وما تخف الصدور تمہیں اپنے رب کے علم کا پتہ نہیں ہے یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقت الا یعلم تجھے پتہ نہیں وہ کیسے علم والا ہے فِي صدور کس سے پیار کرتے تھے کس کو دل دیا ہوا تھا مجھے کبھی کبھی نا بڑا رونا آتا ہے کہ زندگی میں ایک رکعت بھی اللہ کی محبت میں نہیں پڑ سکے عمر بیت گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے جن پتھر دلوں کو نماز میں بھی اللہ یاد نہ آئے وہ کیا دعوی لیے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں ہم بڑے پرہیزگار لوگ ہیں جنہیں نماز کے اندر بھی اللہ یاد نہ آ رہا ہو جس سے مہربان دھرتی عرش فرش پہ کوئی ہو نہیں صبح سے شام تک نافرمانیاں کروں اور پھر رزق دسترخوان پہ سج جائے تو ٹھنڈے پانی آ جائیں تو رات کو سارا دن نافرمانی کر کے لیٹوں تو مجھے سلا دے پھر سورج نقاب کشائی کرے تو مجھے اٹھا دے سارا وجود گناہوں میں بھرا ہو پھر بھی میرے وجود کو حرکت کی اجازت دے دے ون فی ما مالا تعلمون بڑی خوفناک دھمکی ہے تم سمجھتے نہیں میں تمہیں پل میں انسان سے بندر بنا سکتا ہوں کم فی مالا تعلمون تمہیں وہ بنا دوں جس کا وہم و گمان نہ ہو مالا تعلمون کی لکھا ہوا کیا کیا کہ انسان سے بندر بنا دے خنزیر بنا دے سانپ بنا دے بچھو بنا دے جو مرضی بنا دے ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم اللہ قلوبکم تمہیں آنکھوں سے اندھا کر دوں کانوں سے بہرا کر دوں دلوں پہ مہر لگا دوں ہے کوئی میرے سوا تمہیں دے دے یشا یذہبکم ویسے ہی صفحہ ہستی سے مٹا دوں ہے کوئی اسے روکنے والا تو بھائیو بہنوں اللہ کو مطلوب بناؤ اللہ جو کہہ رہا حسل ما فی الصدور صرف نمازیں نہیں تولوں گا دل کی دل کے جذبے بھی تولوں گا زبان کا بول بھی تولے گا دل کا جذبہ بھی تولے گا یہ دل کدھر ہے کس کا ہے کس کو دیا ہے اوپر تو یہ حال ہے ارجع آجا لوٹ آجا نہیں لوٹا لوٹا کل کل ہمارے بچے گھر چلے گئے ہم ادھر آ گئے سے روزہ لگانے وہ گھر گئے تو ایسے ان کو خوشیاں چڑھی ہوئی تھیں کہ کب گاڑی میں بیٹھیں اور بھاگیں ہمارا چھوٹا بیٹا کہ میرے کپڑے رکھے کہ نہیں رکھے میرے کپڑے رکھے کہ نہیں رکھے یہ لوٹنے کا شوق ہے شوق ہے ہم گھر جا رہے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں ہمارا گھر تو فیصلہ باد نہیں ہے وہاں تو میں سے عارضی طور پر رہتا ساری دنیا عارضی ٹھکانا ہے ویسے جو اللہ نے ایک آبائی ٹھکانہ دیا ہے وہ تو ڈسٹرک خانوال میں ہے تو ایک شوق چڑھا ہوا تھا کہ میرے کپڑے رکھو میرا سامان رکھو اور ابھی تک گاڑی کو کدھر ہے یہ کدھر کدھر ہے ہے وہ ان شوق ان شوق کی تصویر میں اس آیت کو دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی لوٹا مجھے بھی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں تیرے واپس آنے کی سوہاں وہ کیا خوش قسمت ہوں گے جنہیں موت کے وقت یہ پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہو ارجعی لوڈ اور وہ کیا ہارے ہوئے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کا پیغام آ رہا ہوگا اخرجو انفسکم اخرجو انفسکم اليوم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم دیکھنا کاش تم دیکھ سکتے کہ جب ایک مرد پکڑا گیا ایک عورت پکڑی گئی موت پر اور فرشتے اس کے منہ پہ مار رہے ہیں اس کی کمر پہ مار رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں اخرجو بدبخت باہر آ نکل دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ دونوں قرآن دونوں ایسے خوبصورت موازنے کرتا ہے کاش ہم اس قرآن کے پڑھنے والے بن جاتے ان للطاغین لشر مآب ان للمتقین لحسن مآب لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ ام نجعل المتقین کالفجار فمن يمشي مكبا على وجهه اهدا اما يمشي على صراط مستقيم ہر جگہ ایسا خوبصورت تقابل اللہ تعالی لاتا ہے آنکھ ہوتی دل ہوتا تو قرآن ایک خوبصورت نغمہ ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اللہ بوٹی بوٹی پکارتی ہے اللہ کی قسم بد نصیب وہ نہیں جسے روٹی نہیں ملتی جسے چھاؤں نہیں ملتی جسے گھر نہیں ملتا بد نصیب وہ ہے جسے اللہ نہ ملا بد نصیب وہ جو اللہ کو کھو گیا یہ دل اللہ کو دو یہ تب ملے گا جب گھر بھی تو چھوڑو درو دیوار تو پکڑ لیے ہیں دل کے سارے در و دیوار پر قبضہ ہو گیا ہے چیزوں کا مال کا اولاد کا شہر کا گھر کا وطن کا سونے چاندی زیور کپڑے کا یہ گندا دل اللہ کو کیسے پیش کروں گا جب اللہ اسے یوں کھولے گا تو اس کے اندر سے تو گند ہی گند نکلنا شروع ہو جائے گا سو دو کیسے نورانی دل ہوں گے جب وہ کھلیں گے تو سورج بھی ان کے آگے ماند پڑ جائے گا ولو یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورهم بین ایدیہم و بے ایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تم الانہار تم دیکھنا اس دن میرے نیک بندے بندیوں کا نور کیسا ہوگا جس نور نے ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہوگا ایسے نہ مرو کہ دل کے اندھیرے ہمیں اندھا کر دیں ایسے نہ مرو کہ دل کی گندگیاں ہمیں غلیظ کر دیں اور ہم ساری دنیا کے انسانوں کے آگے رسوا ہو رہے ہوں ایسے مرو کہ دل جب کھلے تو خوشبوؤں سے محشر مہک اٹھے دل جب کھلے تو اس کے نور سے محشر چمک اٹھے دل جب کھلے تو اس کے سامنے اس کی طرف نظریں اٹھ جائیں او ہائے کیسا خوبصورت دل ہے قص فِي الصُّدُورِ یہ دل اللہ کو دو اللہ پر اللہ کے لیے زندہ رہنا سیکھیں اللہ کے لیے مرنا سیکھیں اللہ کے لیے بولنا سیکھیں ساری زندگی سکھ چین کا نمونہ بن جائے گی جب تک زبان پہ غیبت ہے کسی گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جب تک زبان پہ چغلی ہے کوئی گھر آباد نہیں ہو سکتا جب تک زبان پہ نفرت بھرے بول ہیں کسی گھر میں راحت داخل نہیں ہو سکتی جب تک گھر میں ایک دوسرے کی کمیاں پکڑ کے اس پر تبصرے کرنا اس کو اچھالنا نیک سے نیک مرد ہے عورت ہے وہ غیبت کے بغیر نہیں چلتا اس کی تسبی بھی چلتی اس کی غیبت بھی چلتی ہے یہ اللہ کی نظر میں انسانیت کی حدود سے نکل کر جانوروں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ انسان انسان نہیں ہے جو اوروں کی کمیاں دیکھ کے اچھالتا پھرے اور تبصرے کرتا پھرے اپنی نیکی کا گھمنڈ اور اوروں کی کمیوں پر تبصرے اور تکبر یہ گناہوں کچھ کوئی اور شراب سے اتنا ذلیل نہیں ہوتا اللہ کی نظر میں جتنا غیبت اور چغلی اور حقارت سے اللہ کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے دل دینا ہے اللہ کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھو اللہ کے نبی نے شادیاں زیادہ اس لیے کی تھیں کہ آپ کی زندگی عورتوں میں منتقل ہو چونکہ ہمیشہ دنیا میں عورتیں مردوں سے زیادہ رہیں گی ایک بیوی آپ کی جوانی کا شوق نہیں تھا شادیاں کرنا جوانی پچیس سال کی عمر میں شادی کی اور پچاس سال کی عمر میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے انسان تو پورے پچیس سال جوانی کے اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت کے ساتھ گزار دیے جو دو شادیاں پہلے کر چکی تھیں ہر شادی سے اولاد تھی تیسری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے آپ نے زندگی کا پچیس برس کا زمانہ جو این بھرپور جوانی کا تھا ایک عورت کے ساتھ گزار دیا جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور بڑھاپے نے دستک دی تو کٹھی نو شادیاں دس شادیاں کر لیں یہ شادیاں شوق کی نہیں تھیں جوانی کی نہیں تھیں یہ شادیاں عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے تھیں عورتوں تک اللہ کا کی پاک کا پیغام پہنچانے کے لیے تھیں اور عورتوں کو اپنی پاک زندگی سکھانے کے لیے تھیں ہر گھر میں ہر گھر میں اللہ کے نبی کی زندگی کو سکھایا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا پیچھے چلنا ہے تو مغرب کی عورت کی پیچھے مت چلو مغرب کی عورت نے پردہ اتار کے بڑا دکھ دیکھا ہے ہماری نسل سے پردہ اٹھ گیا ہے یہ ہاں، یہ دکھوں میں گھر جائیں گے گھرے پڑے ہیں گر جائیں گے کیا گھرے پڑے ہیں آزادی کا مطلب بے پردگی اور آوارگی نہیں ہے آزادی کا مطلب بے مہار ہونا نہیں ہے آزادی کا مطلب مرد عورت کا اختلاط نہیں ہے آزادی کا مطلب منہ اٹھا کے چل پڑنا نہیں ہے مغرب کی عورت کو جاؤ دیکھو کیسی وہ دکھی ہوئی ہے پردے کو اتار کر اور چار دیواری سے نکل کر سترہ سو بانوے میں ایک عورت تھی لندن میں میری والسٹون کرافٹ اس نے سب سے پہلے آزادی نسواں پر کتاب لکھی تھی اس سے پہلے مغرب میں بھی مرد اور عورت میں حد فاصل تھی عورت گھر میں تھی مرد باہر تھا شیطان نے دھوکہ دیا عورتوں کو باہر لانا چاہیے عورتیں مردوں کے ساتھ کام کریں وہ باہر آ گئیں پھر وہ نہ ماں رہی نہ بیٹی رہی نہ بہن رہی نہ بیوی رہی نہ خالہ رہی نہ وہ چاچی رہی نہ دادی رہی نہ نانی رہی وہ گرل فرینڈ بن گئی جب دل بھر گیا ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا کسی اور کے پہلو میں جا سوئے اور قدم قدم پر ذلتوں نے گھیر لیا دکھوں نے گھیر لیا جو جب عورت پردے سے باہر آئے گی تو وہ بازار کی چیز بن جائے گی وہ بازار کی چیز بنے گی مرد کی حیوانیت اسے دو ٹکے کا نہیں چھوڑے گی اور جب تک وہ پردے میں ہے اس کی عزت اور احترام باقی رہے گا اس کا وقار باقی رہے گا وہ ماں کے روپ میں بھی ہوگی وہ بیٹی کے روپ میں بھی ہوگی وہ بہن کے روپ میں بھی ہوگی وہ بیوی کے روپ میں بھی ہوگی ہر روپ میں عزت پائے گی اگر اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ترتیب زندگی کو چھوڑا تو جاؤ جا کے مغرب کی عورت سے پوچھو انیس سو اٹھانوے میں اسی انگلینڈ کا سروے کیا تھا لوگوں نے اور عورتوں سے پوچھا تھا تم کون سی زندگی چاہتی ہو گھریلو عورت بننا چاہتی ہو یا یہی زندگی چاہتی ہو تو جس ملک سے آزادی نسواں کی تحریک شری تھی اس ملک کی اٹھانوے فیصد عورتوں نے کہا ہم گھریلو عورت بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد نہیں میسر ہمیں خامد نہیں ملتے ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں خامد کوئی نہیں ہے گھر کی زندگی چاہتی ہیں ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کا رسائی اپنی عقل سے نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گا اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا اللہ اس سے ملے گا اللہ کو وہ پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کا مقام ہوگا اس کا مرتبہ ہوگا رابعہ بصری عورت ہونے کے ناطے کوئی قابل ذکر عورت نہیں وہ حبشی نسل عورت تھی وہ بانج عورت تھی وہ غلام زادی تھی وہ کسی آزاد کی نسل نہیں تھی غلامی کی نسل کی پیداوار تھی وہ مالدار نہیں تھی غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا وہ خوبصورت نہیں تھی وہ صاحب اولاد بھی نہیں تھی بانج تھی ہر عیب جو کسی عورت کو معاشرے میں سفر کر دیتا ہے وہ اس عورت کے اندر پورا موجود تھا اور میں تیرہ سو سال کے بعد اس کا ذکر کر رہا ہوں با کینٹ کی مسجد میں عورتوں کے سامنے کیوں کر رہا ہوں کہ وہ ان صفتوں کی وجہ سے تاریخ میں اپنا مقام نہیں اس نے بنایا اس نے اللہ کو پا کر تاریخ میں مقام بنایا اس زمانے کی شہزادیوں کو کوئی نہیں جانتا اس زمانے کی سلطان سلاطین کے حرم کو کوئی نہیں جانتا اس زمانے کی ملکاؤں کو کوئی نہیں جانتا لیکن اس زمانے کی ایک غلام زادی بانج فقیرن کو میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں اور تیرہ صدی کے بعد اس کا تذکرہ ممبر پہ ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کو پایا تو اس کا بدصورتی بھی اس کی چھپ گئی اس کا بانج پنا بھی چھپ گیا اور اس اس کا کا غلام زادی ہونا بھی چھپ گیا اور اس کا فقیر ہونا بھی چھپ گیا اور اس زمانے کی کیا آج کی عورتوں پر بھی ایسے چمکدار ہو کے روشن ہوئی جیسے سورج تاروں پہ روشن ہو جاتا ہے اس نے اللہ کو پا لیا تھا اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو پا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے اس کا مرتبہ آج بھی بلند ہے وہ جب رات ہوتی اپنے خامن سے کہتی آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے ضرورت نہیں ہے تو پھر ان سے اجازت لے کے مسلح پہ کھڑی ہو جاتی اور ساری رات اللہ کے دربار میں گزار دیتی جس رات ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ میں جب مر جاؤں تو کسی کو نہ بتانا بس اتنے آدمی بلا لینا جو میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر سکیں صبح خود ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا جس کرتے میں تحجد پڑتی تھی وہ میرا کفن بنا دینا اور مجھے چپ کر کے راتوں رات دفن کر دینا جب ان کا انتقال ہوا تو خادمہ نے قریب کے چند آدمیوں کو بلا کر انہیں کہا چند عورتوں نے غسل دیا کفن دیا جنازہ اٹھا کے دفن کیا صبح لوگوں کو پتا چلا کہ کیا قیامت آ گئی رات کو اپنی خادمہ کو خواب میں آئیں اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ بیٹی تیری بڑی مہربانی تو نے وہ سب کچھ کیا جو میں نے تجھے کہا تھا خادمہ نے خواب میں دیکھا سبز پوشاک چمکتی دمکتی تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا کرتا کہاں گیا جس میں آپ کو کفن دیا تھا کا وہ اللہ نے اتار کے رکھ لیا ہے اور مجھے یہ جنت کا لباس دیا ہے وہ کرتا قیامت کے دن میرے ترازو کے اندر تولا جائے گا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا بیتی کب منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس برس جس کو نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین میں آ کے بھول جاؤں گی جو مجھے پوچھنے آئے ہو میرا رب کون ہے تو منکر نکیر کہنے لگے اس سے کیا حساب لینا واپس ہی چلو بیالیس سال کی عمر میں فوت ہو گئی کوئی عمر بھی اتنی لمبی نہیں پائی تو اگر یہ زندگی کی چند صبح ہیں چند شامیں ہیں اللہ کو دے دو پھر اللہ سب کچھ لوٹا کے تمہیں دے دے گا یہ ویسے زندگی گزارو جیسے اللہ کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے جیسے اس کا رسول کہتا ہے اس کی زندگی موجود ہے سیرت پڑھو سیرت سمجھو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک حبیب بنایا ایک محبوب بنایا ایک سے عشق کیا وہ ہے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خود بنا کر خود ہی اس کو چاہا ہے خود بنا کر خود ہی اس سے پیار کیا ہے ساری مخلوق اس نے بنائی پر جب اسے بنایا تو کمال ہی کر دیا کہ ان کا لکھتا کما ثابت وہ کوڑی لایا ہے کہ ساری دنیا کے شاعر اس تک نہ پہنچ پائیں گے نہ پہنچ سکتے تھے کہاں دیکھ کے تعریف کرنا کہاں بن دیکھے تھا حسان تو سامنے دیکھ کے کہہ رہا تھا وہ احسن من من اجمل دن نسا مبر کل آئی بن کا قد خلقت کما تشا ہمارے نبی حسان کے لیے ممبر بچھاتے تھے کہ ممبر پہ بٹھا کر کہتے تھے کرو اللہ اس کے رسول کی تعریف تعریف سجدی بھی دو کو ہے باقی جو آدمی اپنی تعریف خود کر رہا ہوتا ہے نا بڑا ہی بے وقوف لگ رہا ہوتا ہے اللہ جو عورت اپنی تعریف خود کر رہی ہوتی ہے نا بڑی بے وقوف لگ رہی ہوتی تعریف صرف اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے جتنی کرو تھوڑی ہے سارا جہان تعریف کرے اللہ کی نہیں ہو سکتی سارا جہان تعریف کرے اللہ کے رسول کی نہیں ہو سکتی جس کی تعریف خود اللہ کرے اس کی میں کیا کر سکتا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحب وما غوا خود مالک اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى یہ سب رب رب اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اپنے بند اتنی لمبی تعریف اللہ نے کسی کی نہیں کی ہر نبی کے لیے دو جملے تین جملے چار جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھوڑی سی لمبی تعریف آتی ہے نعم العبد انه اواب نعم العبد اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تعریف کرتا ہے بڑا اچھا بندہ تھا میرا اور بڑا میری طرف لوٹنے والا تھا بس میں نے المخلصین بس انا وجدنا حسابرا صبر والا لیکن جب اپنے محبوب کی تعریف کرنے لگا تو قرآن رکتا ہی نظر نہیں آ رہا کھلوتا ہی نظر نہیں آ رہا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى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 اللہ جو شروع ہوتا ہے لگتا جیسے بند ٹوٹ گیا ہو او پانی موجے مارتا ہوا مائے شلال موجے مارتا ہوا شور مچاتا ہوا جیسے پہاڑی ندی پہاڑوں سے ٹکراتی ہے شور مچاتی ہے کبھی گنگناتی ہے <laughs> کبھی وہ جھاگ اڑاتی ہے ایسے جب اللہ اپنے نبی کی تعریف شروع کرتا ہے تو یوں لگ جاتا ہے جیسے کوئی ندیوں کا پانی گنگنا رہا ہو کھڑوتا ہی نہیں ہے جس کی اللہ تعریف کرے وہ کتنا قابل تعریف ہوگا اسی کا طریقہ مرد بھی توڑ رہے ہیں عورتیں بھی توڑ رہے ہیں ہیں ترجمہ ایک در میں وضحا مجھے اس روشن دن کی قسم واللیل اذا سجا مجھے چھا جانے والی سیاہ رات کی قسم ما ودعک ربک وما قلا میں نے تمہیں نہیں چھوڑا میں تم پہ ناراض نہیں ہوں وللآخرت خیر لک من الاولا یہ دنیا مچھر کا پر ہے دھوکے کا گھر ہے مکڑی کا جالا ہے چھوڑ اس کو تیرے لیے آخرت کی بادشاہی ہے تیرے پیڑ پہ پتھر بندے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں تیرے گھر میں چراغ نہیں جلتا میں دیکھ رہا ہوں فصبر فائن نہ کب میں سویا ہوا نہیں ہوں دو دو مہینے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلتا توا نہیں رکھا جاتا میں دیکھ رہا ہوں میں چاہوں یہ اللہ کا قصورہ میں چاہوں تو تیرے لیے سونے چاندی کے محل بنا دوں براک تیرے در پہ باندھ دوں جبریل تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو سونے چاندی کے برتنوں میں تجھے کھانے کھلاؤں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آج تیسرا دن ہے تو نے ایک لکما نہیں کھایا اب باغ میں گزر ہوا باغ میں عبداللہ بن عمر ساتھ تھے کھجوریں پڑی تھی گری پڑی گری ہوئی کھجور توتے نے کاٹی گر گئی کبے نے کاٹی گر گئی تو آپ اٹھا کے کھانے لگے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا چوتھا دن آدھا گھنٹہ ناشتے میں دیر ہو جائے ہمارے سر میں درد پیٹ میں درد چوتھا دن ہے کچھ نہیں کھایا مجھے پتا ہے تیرے اوپر کیا بیت رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں دیتے کیوں نہیں ہو بول اللہ خرت خیر اللہ کا من البلا تو آ تو صحیح آخرت میں دیکھ ساری بادشاہی تیری ہے جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں ہوگی تیرے بغیر جنت کھل نہ سکے گی تیرے بغیر کوئی جنت میں جا نہ سکے گا تیرے بغیر حساب نہ شروع ہوگا میرا جھنڈا تیرے سر پہ لہرائے گا تیرے ہونٹ ہلیں گے تو دربار سجے گا تیرے ہونٹ ہلیں گے تو حساب شروع ہوگا تیری شفاعت ہوگی تو جنت کا در کھلے گا فاسبر صبر کر مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے بستر پر تڑپ رہے تھے تڑپ رہے تھے تڑپ رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اما عائشہ پاس لیٹی دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے پھر ایک دم چارپائی کی لکڑی جس پر بان جو وہ بنا ہوتا ہے اس چارپائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ کو رکھا اور نیچے جھک گئے ایسے نیچے پیٹ کو لکڑی کا آسرا دے کر نیچے جھک گئے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا تو آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے پیٹ کٹھا ہو رہا ہے آنتیں کٹھی ہو رہی ہیں تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے کہ نہیں یہ نہیں مانگوں گا یہ نہیں مانگوں گا مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی تھے وہ ایسے ہی بھوکے چلے گئے میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں گا اور ایسے ہی گئے ہیں جس رات کی صبح میں دنیا چھوڑی ہے اس رات آپ کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ ذاتی تیل سے جلایا جاتا پڑوسن عورت سے تیل ادھار مانگ کے لائی ہے دو جہان کے سردار کی محبوب بیوی اور تب چراغ جلے ہیں سارا ملک شور مچا رہا ہے لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ بجلی نہیں آ رہی اے سی نہیں چل رہے ہم بھی انہی میں شور مچا رہے ہیں چودہ صدی پیچھے لوٹ کے تو دیکھو ہمارے نبی کے گھر میں تو چراغ کے لیے تیل بھی کوئی کتنا تیل چاہیے تھا ایک چھٹان دو چھٹان ساری رات کو کافی ہو جاتا ہے دوسرا ترجمہ سنو وضحا مجھے تیرے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے وقف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اپنے پر بچھا دے یہ پر کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت تشبیح ہے جیسے جیسے پرندہ اپنے پروں کے نیچے مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے تو یہ حکم کے ساتھ ایک تعریف بھی ہے بجلی گئی چلو بھائی لوڈ شیڈنگ کہا تھا ساتھ ہی ان کو پتا چل گیا فوروں نے جنریٹر کوئی نہیں یہاں وہ جو آپ کے آپ کو جو تشبیح دی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے جیسے مرغی اپنے پروں میں بچے چھپاتی ہے یہ وہ نبی ہے جو اپنی ستاری کی چادر میں ساری امت کو چھپا لیتا ہے ودوحا تیسرا ترجمہ ودوحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا مجھے تیرے خوبصورت سیاہ بالوں کی قسم ما کا رب وما کلا نہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں وللآخرت خیر الاولا یہ دنیا عارضی ہے آخرت باقی ہے وہ اصل ہے وہ تیرے لیے ہے رب و کا فتح یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے سارا قرآن اللہ کے نبی کی تعریف میں ہے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں آیا ہے لیکن یہ آیت اس سے بڑی آیت آپ کی شان میں اور کوئی نہیں کہ خالق کے کائنات جو ساری دنیا سے مطالبہ کرتا ہو مجھے راضی کرو وہ یہ کہہ رہا ہو وہ لسو رَبُّكَ کا کا فتح کہ اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے ساری دنیا نبیوں سے مطالبہ کرنے والا مجھے راضی کرو اجل تو یا اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے بھاگ کے آ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی میں نے تمہیں راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی کو واسطہ اور راستہ بنایا اپنے اور بندوں کے درمیان مرد ہو یا عورت ہو اسے اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھلنا ہوگا تبلیغ اس کی محنت ہے اس کو سیکھنا پڑے گا ورنہ زبان مار دے گی نظریں مار دیں گی یہ کمائیاں مار دیں گی الگ کر دیں گی زبان کا بول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں شریک ہو گئے تھے تین مخلص لوگ شریک ہو گئے تھے یہ بات چلائی تھی منافقوں نے تین اس میں مخلص بھی شریک ہو گئے ان میں ایک حسان بن ثابت ہیں تو حضرت عائشہ کو ان سے تکلیف پہنچی ایک آدمی حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کی برائی کرنے لگا ہے ہاں؟ یہ ایسے موقع پر یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو وہ برائی کرنے لگا کہ وہ کہیں کہ ہاں واقعی وہ ایسا اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے برائی کی تو حضرت نے کہا چپ ہو جاؤ میری چھوڑو حسان وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی تعریف کیا کرتا تھا اپنا غم چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی نے ایک پاک معاشرہ دیا ہے وہ ہم نے سیکھا نہیں بگڑ گیا ہے صرف ایک زبان کے بول نے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے ہیں اگر زبان کو قابو نہ کیا اور اسے اللہ اس کے رسول کی مرضی پر ڈھالنا نہ سیکھا یہی زبان ہمیں ہلاک کر کے رکھ دے گی آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرم معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کا جی بتائیں تو آپ نے زبان باہر نکالی ایسے اور اس کو پکڑا انگلی اور انگوٹھے سے ایسے تو بچے کو سمجھایا جاتا ہے سامنے امت کا وہ شخص کھڑا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا قیامت کے دن جھنڈا علماء کا ماس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کو بچوں کی طرح سمجھایا اسے قابو میں رکھنا یوں کہا پکڑ کے اسے قابو میں رکھنا تو ماز کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے کما سکلت کا ام کا بے وقوف ہو گیا ہے تو ماض دیوانہ ہو گیا ہے اتنا بڑا سمجھدار ہو کر ایسا بول بول رہا ہے تمہیں خبر ہے یقب قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں پھینکنے والی چیز زبان ہوگی سب سے زیادہ جو مرد عورت دو زخم میں جائیں گے تو اس زبان کی کھیتی ہسا عید السنت سمجھ رہے ہو ہسا عید السنت اہم یہاں زبان کو تشبیح دی ہے ہارویسٹر یہ گندم کاٹنے والی مشین آپ کے ہاں تو چونکہ زراعت نہیں ہے شاید آپ نے نہ دیکھی کہ دیکھی ہوگی پنجاب میں نیچے چلتی ہوئی گندم بڑا بےچارا کمزور سا پودا ہوتا ہے ذرا سا یوں ذرا اس کو لگ جائے کٹ تو وہ گیا تو ساری نیکیوں کو تشبیح دی ہے گندم کے کھیت کے ساتھ اور زبان کو تشبیح دی ہے گندم کاٹنے والی مشین کے ساتھ کہ جیسے گندم کاٹنے والی مشین جب کھیت میں جاتی ہے تو ساری گندم اس کے آگے بے بس ہو کے زور و زبر ہو جاتی ہے جو مرد عورت زبان کی حفاظت نہیں کرتے اسے غیبت سے گالی سے جھوٹ سے لگائی سے بجائی سے نہیں بچاتے ان ساری زندگی کی نماز روزہ حج تحجد تحجہ تبلیغ علم ذکر تلاوت تسبیحات یہ گندم کے کھیت کی طرح ہیں اور ان کی زبان وہ کاٹنے والی مشین کی ہے ان کی ساری نیکیوں کو ان کی زبان کاٹ کے بھوسا بنا دے گی اور وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے اس نے بڑوں بڑوں کو ہلاک کر دیا ہے یا چھپ رہو یا خیر کا بولو یا چپ رہو یا بھلائی کا بولو کسی کی برائی نہ سنو نہ کرو ورنہ یہ سارے عمل بے قیمت اللہ کر دے گا اوروں کی اچھائی بولو تعریف کرو نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو اپنی برائی سننا سیکھو ہم اپنی تعریف سنتے ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں کیا کہا پھر دوبارہ کہتے ہیں کیا کہا اور اپنی بائی سن کے غصہ آتا ہے اس غصے کو پینا سیکھو اپنی برائی کے لیے سینہ کھلا کرو اپنی اچھائی کے لیے سینہ کرو اچھائی سنو نہیں برائی کسی کی کرو نہیں اپنی اچھائی سننے کے عادی نہ بناؤ اپنے آپ کو اوروں کی خوبیاں بیان کرو کھول کے کمیوں پر گونگے بن جاؤ بڑے بڑے تہجد گزار آپ کے خاک کے برابر نہیں سکیں گے یہ وہ مبارک اخلاق اللہ کے نے سکھائے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہماری پڑوسن عورت رات کو تہجد پڑتی ہے روزہ رکھتی ہے پر زبان کی پٹیز ہے تو آپ نے کہا جہنم میں دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ایک عورت ہے جو فرائض ادا کرتی ہے پر اس کے زبان کا بول بڑا ہے اور نے کہا جنت کی بشارت دے دو اپنی زبان پہ قابو پاؤ اس سے دنیا بھی بنے گی اس سے آخرت بھی بنے گی اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو مرد بھی نکلیں عورتیں بھی نکلیں اور بھی کرو تو یہ مستورات اپنی تشکیل کر آپ لوگ اپنی تشکیل کرو اور اپنے اپنے نام لکھاؤ